اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈو تو اسے اور ضد چڑے گنا ہے کہ اسی کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچے بنا ہے